الله أكبر الله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 وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناباهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار ہم سب کے اندر تقوا پیدا فرما دے ہم سب کو اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دے اسلامی بھائیوں یہ دین ہمارا محفوظ ہے اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا انشاءاللہ پچھلے دن جو دنیا میں آئے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا دین ایک وقت تک باقی رہا بعد میں یہودیوں نے اس دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی اللہ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے کچھ زبانے کے بعد نصارہ نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی اور انجیل جو اللہ کی منزل من اللہ کتاب تھی اس کے اندر جو ہے اپنی طرف سے منمانی چیزیں داخل کر دیں ہر سال کا ایک نیا ایڈیشن ان کے یہاں آتا ہے اسی طرح سے دوسرے جو آسمانی مذاہب اور آسمانی ادیان تھے سب کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور ہو گئی لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون کہ ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں تاریخ شاہد ہے اور یہ آسمان و زمین گواہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب مقدس یہ کتاب حمید اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس وقت سے تک اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک قرآن کریم محفوظ ہے رہا ہے اور ہے اور رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب اس کتاب کا کوئی ہاں، ماننے والا نہیں رہے گا تو یہ کتاب اٹھا لی جائے گی یہ کتاب اٹھا لی جائے گی تو یہ دین محفوظ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو بالکل سورج کی روشنی سے زیادہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر اور شرح جو سنت کے نام سے جانی جاتی ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی کیوں اس لیے کہ اس کتاب کی شرح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں اگر قرآن محفوظ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ختم ہو جائیں ان کی حفاظت نہ ہو سکے تو گویا کہ قرآن کی صحیح معنی میں حفاظت نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کہتا ہے عقیم الصلاح نماز قائم کرو وہ آکات زکات ادا کرو اسی طرح سے دیگر شریعت کے احکامات قرآن کے اندر مختصر طور پر ہے عقیم الصلاح کے بعد پوری نماز کی تفسیر پوری نماز کی کیفیت پوری نماز کے اوقات اور پوری نماز کے حالات اور کون کون سی نمازیں ہیں کیسے کیسے نمازیں پڑھی جائیں گی کیسی کیفیت ہے ان ساری چیزوں کی تفصیل سنت کے اندر موجود ہے اسی طرح سے زکات ادا کرنے کا حکم ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں پورے قرآن کریم کے اندر پڑ جائیے لیکن آپ کو زکات کا نصاب نہیں ملے گا کہ کس مال پر کتنی زکات نکالنی ہے مویشیوں پر کتنی نکالنی ہے زراعت کی پیداوار زراعتی پیداوار پر اور جو ہے زمین کی پیداوار پر کتنی نکالنی ہے سونے چاندی پر کتنی نکالنی ہے حیوانات میں اسی طرح جیسے بکریاں ہیں بھیڑ ہے اونٹ ہے اور اسی طرح سے گائے ہیں ان جانور جانوروں میں کتنے جانوروں میں کتنی زکات ہے ان ساری چیزوں کی تفصیل آپ کو کتب احادیث کے اندر موجود ملے گی تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہے اب آگے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس دین کو محفوظ کس کے ذریعے سے کن کے ذریعے سے کروایا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں قرآن کریم نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اس قرآن کو محفوظ کر لیتے تھے یاد کر لیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت بھی لی ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لا تحرک کہ جب قرآن کریم نازل ہو تو آپ جلدی جلدی اس قرآن کو پڑھنے نہ لگیے بلکہ قرآن کریم کا جب نزول ہو تو آپ اس کے اس کو سنیے اور سن کر کے پھر اس کے بعد لا تحرک جلبی ان علیہ جمع قرآد اس قرآن کو آپ کے سینے میں بیٹھا دینا آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا اس قرآن کو بیان کر دینا یہ ہمارے ذمے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھوا دیا کرتے تھے کاتبین کاتبین وحی تھے کئی سارے صحابہ تھے جو کاتبین وحی کے نام سے جانے جاتے تھے وحی کے لکھنے والوں کے نام سے جانے جاتے تھے جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اور دیگر صحابہ زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ ہیں موجود رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لکھوا دیا کرتے تھے چنانچہ چنانچہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پورے قرآن کو لکھوایا بھی اور صحابہ اکرام کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا اس کتاب کو انہوں نے محفوظ بھی کیا یاد بھی کیا اور کتاب تحریری شکل میں بھی رکھا اس کو اور یادداشت بھی کیا سینے کے اندر بھی محفوظ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی حفاظت صحابہ اکرام نے کی یاد کر کے کی اور اسی طرح سے اسی طرح سے لکھ کر کے بھی کی حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ جیسے صحابی پانچ پانچ ہزار حدیثوں کو یاد رکھا اس زمانے میں لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا ایک بار آ کر کے شکایت کی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں آپ کی سنتوں کو محفوظ رکھتا ہوں تو میں بھول جایا کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہر چادر بچھاؤ چادر بچھا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے اپنے ہاتھوں سے اس میں چادر میں کچھ رکھا اور کہا ابو حیرا لے کر کے سمیٹ لو چنانچہ ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چادر کو سمیٹا اور لے کر کے گئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بعد اس کیا کہتے عمل کے بعد میں نے جو بھی حدیثیں یاد کی سب میرے اندر محفوظ رہی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اور سنت کی حفاظت کے لیے انہوں نے تجارت کو چھوڑ دیا انہوں نے سراعت کو چھوڑ دیا انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا انہوں نے ساری مشغولیات مصروفیات کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حدیثوں کو سننے کے لیے آپ کی سنتوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ سے شریعت کے حکام کو سیکھنے کے لیے وہ لگے رہتے تھے بھوک کی پرواہ نہیں تھی پیاس کی پرواہ نہیں تھی اپنے تن پر کپڑے کی پرواہ نہیں تھی دنیا کی تبادت کی طرف نہیں دیکھتے تھے دنیا کی چمک کی طرف نہیں دیکھتے تھے کاروبار کی طرف نہیں دیکھتے تھے اس طرح سے انہوں نے اس دین کو محفوظ رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ان کی نگاہ میں رہا کرتی تھی کہ نبر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر تازہ رکھے جو کوئی میری ہے جو جو جو میری کسی حدیث کو سنے اور پھر پھر اسے محفوظ رکھے اور محفوظ رکھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے کہ جیسے اس نے سنا ہے جیسے سنا ہے ویسے ہی اس کو پہنچا دیا اللہ پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے پر تازہ رکھے اس امانت کو لے کر کے صاحب اکرام نے ان کو یاد کیا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کیا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم دی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اسے دنیا تک پہنچایا میرے بھائیوں اس طرح سے انہوں نے کتاب و سنت کی حفاظت کی اور جب بھی جہاں بھی جہاں کہیں بھی میرے بھائی اور ساتھیوں ان کو پتا چلا ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پلا جگہ موجود ہے انہوں نے سفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ کتنے دنوں کا سفر ہے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی یہ نہیں دیکھا کہ کتنی پریشانیاں راستے میں آئے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سواری خریدی ایک اونٹ خریدا اور کجامہ کسا اور ملک شام ایک مہینے کا سفر کر کے گئے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کھٹکھٹایا دروازے کو کھٹکھٹایا فرمایا کون کہا جابر کہا جابر بن عبداللہ کہا ہاں کہا آ جاؤ تشریف لے گئے کہا میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنے تھے اور میرے علاوہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کس پر نہیں معلوم کہ کس, کسی اور نے بھی وہ حدیث سنی ہے بعد میں پتا چلا کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میں یہ حدیث آپ سے نہ سن سکوں چنانچہ وہ ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں چنانچہ ان سے حدیث سنی اور واپس چلے آئے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں حدیث کی حفاظت کے لیے حدیث سیکھنے کے لیے حدیث سمجھنے کے لیے حدیث یاد کرنے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے محدثین نے صحابہ نے تابعین نے سبا تابعین نے بڑی جافشانیاں اٹھائیں اور جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی انہوں نے دیکھا کہ شریعت کے کسی بھی حکم کو کوئی بدلنا چاہتا ہے قصدن یا اجتہادن جان بوجھ کر کے یا غلطی سے کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں تو ان لوگوں نے بڑے بڑوں کو ٹوک دیا ہے کسی کو نہیں چھوڑا اور کسی سے خوف محسوس نہیں کیا کہ حدیث کو بیان کرنے میں کسی سے ڈر جاتے وہ یا کسی کا پاس و لحاظ کرتے نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ذرا سا غور سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میقات پر ہے اور کہتے ہیں لبیک حجن عمرتن بحجن متمت لبیک عمرتن متمت کے عمل حج کہ میں عمرہ اور حج کا احرام بادہ انہوں نے حج تمتوں کا احرام بادہ اور لبیک پکارا سننے والے نے کہا کہ آپ کے باپ عمر تو منع کیا کرتے تھے کہ حج تمتو نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اقول امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امر ابی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا یا میرے باپ کا حکم مانا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمتو کا حکم دیا حج کے تمتو کروایا تو باپ نے بیٹے نے باپ کا لحاظ نہیں کیا کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں عمر جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی اور امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ لیکن بیٹے نے کہا کہ دین کا معاملہ ہے ہاں میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی بات مانی جائے گی تو اس طرح سے جہاں کہیں بھی انہوں نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا بدلنا چاہتا ہے یا دین میں کچھ داخل کرنا چاہتا ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھی انہوں نے روک دیا حضرت عبداللہ ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن قیس ان کا نام تھا وہ حضرت انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایسے حلقہ بنائے ہوئے ہاں دائرہ بنائے ہوئے سرکل بنائے ہوئے بیٹھے ہیں مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ایک کہتا ہے کہ سو بار سبحان اللہ پڑھو تو سب لوگوں کے سامنے جو کنکریا ہے سب لوگ کنکریوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں پھر کہتا ہے وہ ایک کہتا ہے کہ الحمد للہ پڑھو الحمد سب پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر کہتا ہے اللہ اکبر پڑھو تو وہ سب اللہ اکبر کہتے مسجد میں بیٹھ کر کے یہ سبحان اللہ الحمد پڑھنے کا ذکر جاری تھا انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا یہ طریقہ دیکھا ان کا تو ان کو کچھ عجیب سا لگا ان کو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھا تھا صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا مسجد نبی میں یہ عمل نہیں کیا گیا انہوں نے جب یہ دیکھا تو عجیب سا لگا لیکن انہوں نے سوچا کہ مجھ سے بڑے عالم دین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوفہ کے اندر موجود ہے ان کو ٹوکنے سے پہلے منع کرنے سے پہلے میں ذرا سا اسے مشورہ لے لوں چنانچہ ان کے گھر کے پاس گئے بیٹھ گئے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمان اے عبداللہ ابن مسعود میں نے آج مسجد میں ایسا منظر دیکھا ہے جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس کو جس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے آ کر کے مسجد میں جب دیکھا تو کیا کہا غور سے سنیے انہوں نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی تم ہلاکت کا اور بربادی کا راستہ اختیار کر لو گے اے امت محمدیہ کے لوگوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی ہلاکت و بربادی کا راستہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہوں گے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مبارک بھی پرانا نہیں ہوگا اتنی جلدی تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم خیر چاہتے ہیں ہم بھلا کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ کم کم کم من من من مرید مرید مرید لا لا کہ بہت سارے لوگ جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر ان کو ملتا نہیں ہے خیر چاہتے ہیں ثواب کمانا چاہتے ہیں لیکن ثواب ملتا نہیں ان کے حصے میں کیا جاتا ہے ان کے حصے میں ان کے حصے میں گناہ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جس کو وہ خیر سمجھ رہے وہ خیر نہیں ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر گمراہی کا فتوا لگایا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اتنی جلدی تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے انہوں انہوں نے نے کہا کہا میں بھلائی بھلائی چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں فرمایا کہ بہت سارے بھلائی چاہنے والے بھلائی ان کو نہیں ملتی ہے کیوں اس لیے کہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر پڑھنا غلط نہیں ہے ذکر اذکار کرنا یہ مطلوب ہے اللہ کا ذکر افضل عبادات میں سے ہے لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا جو کیفیت ان کی تھی یہ اس کیفیت پر ذکر نہیں کیا جائے گا اسی کی تردید کی تھی انہوں نے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ اکرام تھے یہ منصورہ اور نجات پانے والی جماعت تھی جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس دین کی حفاظت کی بلکہ اس دین کے اندر کسی بھی کمی زیادتی کو ہونے سے روکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتی یعطی امر اللہ کہ اس امت کی ایک جماعت طائفہ کہا کیا فرمایا طائفہ آپ عربی ڈکشنری میں جا کر کے دیکھ لیں کہ اس طائفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی جماعت یعنی دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں دنیا کی جماعتوں کے مقابلے میں وہ جماعت چھوٹی ہوگی اب آپ نے حدیث سن لی ہوگی ہاں حدیث یاد ہوگی آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے تہتر میں سے ایک فرقہ صحیح راستے پر ہوگا حق پر ہوگا نجات پا جائے گا اب آپ بتائیں کہ اگر تہتر لوگ ہو اور اس میں ایک سچا ہو ایک حق پر ہو تو بہتر کے مقابلے میں وہ کیا ہوگا اقلیت میں سے ہوگا بہتر کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہوگا بہتر میں کے مقابلے میں وہ کمزور ہوگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ایک طائفہ قیامت تک حق کو لے کر کے غالب رہے گا اس کے پاس حق رہے گا کوئی جماعت کوئی فرقہ کوئی تنظیم کوئی تحریک کوئی پارٹی اس کو دلائل کے مقابلے میں نیچے نہیں کر سکے گی اس کا حق اونچا رہے گا اس کا حق اونچا رہے گا وہ حق کو لے کر کے غالب رہے گا کب تک یہاں تک کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے قرب قیامت اور دوسری روایت میں ہے کہ حتی یخرج مسیح مسیح الدجال یہاں تک کہ ہاں، مسیح الدجال جو ہے نکلے یہاں تک کہ آخری جماعت اس کی کا یہ مسیح الدجال کے ساتھ جہاد کرے گی میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے حضرت عمران بن حسین حضرت امیر معاویہ حضرت دوسرے دوسرے صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے ایک بات اور ہے اس میں ہاں واہرین علی الحق حق پر حق کو لے کر کے وہ غالب رہیں گے آج دیکھ لیں عزیز اور ساتھیوں پائفا منصورہ نجات پانے والی جماعت وہ جماعت جن کے پاس کتاب و سنت ہے جن کے پاس صحیح دین ہے اصلی اور اوریجنل دین ہے ہاں ان کے مقابلے میں کوئی جماعت کوئی فرقہ کوئی تنظیم تحریر نہیں ٹھہر پاتی ان کے پاس کیونکہ دلائل ہوتے ہیں دلائل سے وہ اپنے مد مقابل کو مغلوب کر دیتے ہیں اور ان پر غالب آ جاتے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا اور کوئی بھی اس طرح کا مناظرہ نہیں ہوگا جس میں اہل حق کا مقابلہ مناظرہ ان سے ہوا ہو اور اہل حق کو فتح نہ ہوئی ہو اہل حق ہمیشہ غالب رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن کے حدیث کے سنت کے صحابہ کرام کے اقوال کے دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں کے مد مقابل ان دلائل کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا ہمیشہ وہ غالب رہتے آج بھی غالب ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی غالب رہیں گے ماضی میں بھی غالب تھے کبھی ان کو کوئی زیر نہیں کر سکا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اگر ایک مثال دو میرے بھائیو ہاں تو آپ سمجھ جائیں گے امام احمد بن اللہ علیہ اور اس سے پہلے چلیے اور اس سے پہلے چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی مانعین زکات کھڑے ہوئے ہیں مرتدین کا ایک جو ہے ٹولہ اور قافلہ پیدا ہو گیا بہت سارے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ایسے عالم میں زکات کو زکات سے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر اب ہم زکات نہیں دیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اب نہیں دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں اس سے جہاد کروں گا ہر اس شخص سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اونٹ کی ایک رستے بھی زکات میں دیتا رہا ہوگا اور آج نہیں دے گا تو اس سے جہاد کروں گا ہاں؟ اٹھو گے اور کہو گے کہ جہاد یہ زکات اسلام میں نہیں ہے زکات اسلام میں ٹیکس ہے اور کیا ہے وہ زمانے میں دیا جاتا آج نہیں نہیں شریعت کا یہ حکم بدل نہیں سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تم لوگ میرا ساتھ چھوڑ دو چاہے مجھے درندے نوٹ لے جائے لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد ضرور کروں گا جو سلاد اور زکات میں فرق کرے گا نماز قرآن میں زکات سلاد اور زکات دونوں کا حکم آیا ہے جو دونوں میں فرق کرے گا ایک کو کرے گا ایک کو نہیں کرے گا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا کیا سمجھا آپ لوگوں اسی طرح سے کتنی مثالیں دوں میں اسی طرح سے حضرت احمد بن رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انہوں نے شریعت کو بدلنا چاہا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ بکتے نے کہا کہ کہو کہ اگر زبردستی کسی سے طلاق لے لی جائے شوہر کو بندوق دکھا کر کے تلوار دکھا کر کے ڈرا دھمکا کر کے زبردستی جبرن طلاق لے لی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طلاق المکر ایسی زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے نہیں ہوگی بادشاہ وقت نے کہا فتوا دینا پڑے گا کہا نہیں دیں گے کہا تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی کہا کوئی بات نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو سزا دی گئی امام وقت تھے امام دار الحجرا تھے سختی کو برداشت کر لیا مارا پیٹا گیا کوڑے برسائے گئے بدن پر ہاتھوں پر اتنے کوڑے برسائے گئے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کہ ہاتھ ان کا شر ہو گیا وہ ہاتھ اٹھا کر کے نماز میں ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے ان کی تشہیر کی گئی سواری پر بیٹھا کر کے ان کو رسوا کیا گیا امام مالک نے رحمت اللہ علیہ نے سواری پر بیٹھ کر کے کہا را فنی لا پنیار جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں انا مالک بن ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے سبحان اللہ دین کی اس طرح سے حفاظت کی دین میں رد و بدل نہیں کرتے دین کے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا کرتے اب ایک موضوع جو تبدیلی کا تھا بدعات خرافات پر رد تھا بہت رد کیا جا چکا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کسی طرح کی بدعات کو نئی چیز کو نئی بات کو شریعت میں آنے نہیں دیا هذا العلم من خلف عدوله اس علم کو اس دین کو بعد میں آنے والے لوگوں میں سے جو عادل ہوں گے جو سچے ہوں گے جو حق والے ہوں گے وہی اس علم کو لے کر کے چلیں گے اس دین پر آنے والے ینفون عنہ تحریف الغالین ہاں غلو کرنے والوں کے تحریف کو ختم کریں گے وہ تعویل الجاہلین اور جاہلوں کی تعویل کو ختم کریں گے دین سے وہ انتحال المبسلین اور باطل پرستوں کے ہیلوں کو ختم کریں گے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ حدیث ہے مختلف طرق سے آئی ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے حسن کہا ہے ہاں ضعیف کہا ہے لیکن میرے بھائی عزیزوں اس حدیث کا معنی صحیح ہے کہ شروع سے لے کر کے صاحب گرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اس دین کا دفاع کیا جا رہا ہے ڈیفنس کیا جا رہا ہے کوئی بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے جو شریعت میں جائز نہیں تو ایک نہیں دو نہیں ہزاروں علما کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا جاوید غامدی جیسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شریعت میں شراب حلال ہے اور موسیقی حلال ہے گانا حلال ہے یہ حلال ہے وہ حلال ہے بے شمار ردود ان کے اوپر آئے اور بے شمار بے شمار سچالین کدابین اس کی امت کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے لوگ ان کا علماء اہل حق ان کی تردید کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے چلتا رہے گا خوش ہو جاؤ اے مومنو اے مسلمانوں اے طائف طائفہ منصورہ اور فرقہ نادیہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے خوش ہو جاؤ کہ یہ دین تمہارا محسوس ہے یہود النصارہ کی طرح سے یہ دین بدل نہیں جا سکتا اور بدلا نہیں جا سکتا جو لوگ بدلیں گے اپنی تبدیلی کا انجام بھگت لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ اس دین کی تو حفاظت فرما ہم سب لوگوں کو فرقے نادیہ اور طائفہ منصورہ کے ساتھ جوڑ دے انہی کے ساتھ رہنے انہی کے طرز پر عمل کرنے اور انہی کے ساتھ سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے صحابہ کرام کے طرز پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله واصحابہ اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونفعنی بیاکم بالایات والذکر الحکیم انه تعالی جواد الکریم ملک بر الرحیم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم